السلام علیکم خواتین و حضرات information system series C S five zero seven lecture number ستائیس مجاہد شاہی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم object oriented analysis and design ہی کے حوالے سے جاری رکھیں گے گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آبجیکٹڈ اورینٹڈ انالیسس اور ڈیزائن کے علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنس ان کے کمپوننٹس کی بات کی تھی ہم نے کمپیرزن کیا تھا کہ ٹریڈیشنل اپروچ اور یہ جو آبجیکٹ اپروچ جو ہے اس میں کیا فرق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور پھر آبجیکٹ اور کلاسز کو ڈیفائن کیا تھا اس کو ڈسکرائب کیا تھا جو کہ دو میجر کانسیپٹس ہیں آبجیکٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے وہی کانسپٹ ہم آج آگے ان کو بیان کریں گے جو کانسپٹ آج جو سب سے پہلا کانسپٹ ہے اس کو ہم ڈسکرائب جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایٹریبیوٹس اینڈ میتھڈس جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات گزشتہ لیکچر میں کہی تھی کہ ہر آبجیکٹ اور ہر کلاس کا اپنے اپنے ایٹریبیوٹس یعنی کیریکٹرسٹکس ہوتے اور پھر ہر آبجیکٹ اور کلاس اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں تو ایٹریبیوٹس کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہوئے کیریکٹرسٹکس آف اینی آبجیکٹ اور کلاس ایز ڈیفائنڈ یعنی وہ تمام خصوصیات جو کسی ایک کلاس یا آبجیکٹ سے ریلیٹ کرتی methods are the operations related to the object یا کلاس میتھڈس وہ طریقہ کار ہے وہ شاید پروسیس ہے وہ ریلیشن شپ جو اسٹیبلش ہوتی ہے آبجیکٹ اور کلاس کے درمیان یا آبجیکٹس اینڈ کلاسز کے درمیان اس ریلیشن شپ کے حوالے سے میتھڈس ڈسکرائب کیے جاتے ہیں اب یہی چار جو چیزیں ہیں یعنی ایک ایٹریبیوٹس ہو گئے میتھڈز ہو گئے اور ان کی ریلیشن شپ کلاس اور آبجیکٹ کے ساتھ ان کو اکٹھے ذرا اگر دیکھیں ہم ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی اینٹی ہے کمپنی وہ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتی ہے for better customer relationship so domain define ہوئی better customer relationship company اور بیٹر کسٹمر ریلیشن شپ جو ہے وہ کس حوالے سے ہے سیلز کے حوالے سے ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے تو وہ بھی آپ نے جو ہے ایریا یا کلاس جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ڈیفائن کرنا اگر سیلز ہے تو سیلز کے حوالے سے پھر کلاس آئے گی کلاس کے اندر کچھ اور چیزیں آئیں گی کمپنی جو ہے وہ اینٹٹی ہے کمپنی جو ہے وہ پوری ایک آرگنائزیشن اور اس آرگنائزیشن یا اس آبجیکٹ کی آپ آگے کلاس یا کلاسز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیفائن اب کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلاس جو ہے وہ کیا ہوگی کلاس جو ہے وہ کسٹمرز ہے کسٹمرز کو جب آپ نے کلاس تصور کیا تو کسٹمرز میں کئی کسٹمر ہو سکتے ہیں ایک کسٹمر ہو سکتا ہے کئی کسٹمرز کی کے مختلف ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں ان کے ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہے نام پتا آئی ڈی نمبر وغیرہ وغیرہ telephone number certificate of incorporation number taxation number directors کے نام بہت ساری چیزیں ہو سکتی کمپنی کا نام کسٹمر کمپنی اب methods methods operations related to the object یعنی آپریشنس اب کسٹمر پرٹیکولر کسٹمر یا کسٹمر پرٹیکولر کسٹمر کی پہلے تو بات کر لیں پرٹیکولر کسٹمر کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے جو ہم انفارمیشن رکھ رہے ہیں اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ساری انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند ایک آپریشن ہیں اگین یہ تمام آپریشن جو ہیں یہ اب ہم ایک کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں so addition updation deletion validation ان کا ہو سکتا ہے کلاس کا بھی ہو سکتا ہے کسٹمر مزید ایڈ کیے جا سکتے ہیں کلاس آبجیکٹس یا انسٹنس آف کلاسز جو ہیں ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر تمام تر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ نے کسی وقت جو ہے وہ ڈیفائن یا شروع میں اگر تمام تر ایٹریبیوٹس نہیں ڈیفائن کیے تو ہو سکتا ہے ان میں بھی ایڈیشن اور ان کے آپس میں لنکیج ہے ہر چیز کی شناخت ایک شخص کی ایک کسٹمر کی کس حوالے سے ہوگی وہ ریلیشن شپ بھی آتا ہے تو یہ ایک ایگزامپل ہم نے آپ کو دے رہے دیا کہ جی اگر کلاس کسٹمرز ہے اس کے اندر ایک کسٹمر ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر کسٹمر ہو سکتا ہے اور اس پرٹیکولر کسٹمر کے کچھ ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اور پھر کچھ ایسے معاملات کہ جی اس پرٹیکولر کسٹمر کے حوالے سے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کام کر سکیں اب کچھ چیزیں جو ہیں یا ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ انہیریٹڈ ہوتی انہیریٹنس کا مطلب یہاں پہ ہے از اے کائنڈ آف یعنی کسٹمر ہے تو کس قسم کا کسٹمر ہے ڈومیسٹک ہے انڈسٹریل ہے کیا ہے کیسا ہے کارپوریشن ہے انڈیویجل ہے پارٹنرشپ ہے کیا ہے یا مثال کے طور پہ آٹو موبائل یہ ایک جنرل ڈومین ہے جس میں کار بھی شامل ہے جس میں ٹرک بھی شامل ہے جس میں وین بھی شامل ہے جس میں بس بھی شامل ہے اور بہت سارے موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے رکشا بھی ہو سکتا ہے اسکوٹر بھی ہو سکتا ہے تو یہ آٹو موبائل جو ہے وہ ایک جنرلائزیشن ہے اس جنرل آبجیکٹ یا اس فیلڈ کے اس ڈومین کے اندر بہت ساری آپ کے کلاسز آتے we can also see that since cars are automobiles therefore they must inherit some or all of the properties common to the automobiles مثال کے طور پہ اگر وہ آٹو موبائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انجن ہونا لازم ہے اسٹیئرنگ ہونا لازم ہے سائیکل آٹو موبائل نہیں بن سکتا سائیکل میں انجن نہیں ہے لیکن موپیڈ جو ایک سائیکل کی قسم کی چیز ہے لیکن اس میں انجن فٹ ہوتا ہے وہ آٹو موبائل کی کلاسیفیکیشن میں آ جائے گی capacity of the engine type of engine size of the steering ہر کلاس کے لیے علیحدہ ہوگا اور یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ کیریکٹرسٹکس جو ہر کلاس کے بارے حوالے سے ہیں یہ سب کلاسز پھر کریٹ کر دیں گے اور جب سب کلاسز کی کریشن ہے اور کلاسز کی کریشن کی بات ہے inheritance what kind of or is a kind of تو دو اس میں کانسپٹ آتے ہیں ایک جنرل ہے اور ایک اسپیشلائزڈ یعنی ایک تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اس میں ہونی ہی چاہیے جیسے ابھی آٹو موبائل اور کارز وینز ٹرکس وغیرہ کے حوالے سے کہ جی انجن ہونا چاہیے اسٹیئرنگ ہونا چاہیے تو یہ کامن کیریکٹرسٹکس ہو گئے اب چیز یہ کہ جیسے جیسے آپ اس ہائرکی کے اندر اس کلاس یا اس ڈومین کی ہائرکی میں آپ جس وقت جائیں گے تو جتنا اوپر ہیں آپ تو جنرلائزڈ ہو جائیں گے کیریکٹرسٹکس انہریٹڈ جو ہے اور جتنا نیچے سب کلاسز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ اسپیسیفک ہوتے جائیں گے کیوں کہ وہاں پہ اب شناخت جو ہے وہ خاص خاص چیزوں کی بنا پہ ہے vehicle is automobile which may be classified as a truck or car car کی فردر سب کلاسیفیکیشن ہے کہ جی وہ سیڈان ہے یا اسپورٹس ہے یا ہیچ بیک ہے یا ایس یو وی ہے تو مختلف سب کلاسز ہو گئے اب جو ہم آپ کو سلائڈ دکھا رہے ہیں یہی گفتگو جو ابھی میں نے کی اسی کے حوالے سے یہ ڈائگرام ہم نے بنائی ہے کہ ویکل ہے ویکل ٹرک بھی ہو سکتا ہے کار بھی ہو سکتا ہے کار کی فردر کلاسیفیکیشن ہم نے شو کر دی کہ جی سیڈان ہے یا سپورٹس ہے نیچے جیسے جیسے آ رہے ہیں سیڈان کی اب بہت ساری کلاسیفیکیشن کہ جی وہ ہارس پاور کے حساب سے ہے وہ سی سیز کے حساب سے ہے وہ فیملی کار کے حساب سے ہے کہ جی وہ یو you نو know, بہت ساری اقسام ہیں اس کے حساب سے جو ہے کہ آٹھ سو سی سی ہے ہزار سی سی ہے تیرہ سو سی سی ہے سولہ سو سی سی ہے دو ہزار سی سی ہے یہ اب اس کی ریٹنگز آ گئی یہ بھی کیریکٹرسٹکس ان کی برانڈز ہیں ان کی ویرائٹیز ہیں اسپورٹس ویکلس یا اسپورٹس کارز کی جس کو بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے بہت سارے مختلف میکرز ہیں ماڈلز ہیں انجن کیپیسٹیز ہیں ریٹنگز ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ اسپیشلائزڈ ایٹریبیوٹس ہوتے جاتے ہیں جو کہ ان پرٹیکولر سب کلاسز کے حوالے سے ہی ہے لیکن اوپر چلے تو بھائی یہ اسپورٹس کی گاڑی ہے اسپورٹس گاڑی ہے ہے تو گاڑی نا اور گاڑی کار جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک ویکل ہے اور ویکل کس کلاسیفی جنرل کلاسیفیکیشن کے تحت آتا ہے آٹو موبائل کے اندر تو اوپر کے حصے میں جنرلائزڈ قسم کے attributes as you move down this ہیاکی of class the attributes become more specific ایک کسٹمر ہے اے بی سی کمپنی جو کہ ایک کلاس آف کسٹمر میں شامل ہے اب ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے پاس ڈومیسٹک کسٹمر ہو آپ کے پاس کمرشل کسٹمرز ہوں آپ کے پاس انڈسٹریل کسٹمرز ہوں آپ کے پاس انڈیویجلس ہوں تو آپ یہ تین چار پانچ چھ جتنی بھی کلاسز کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سب کلاسز کریٹ کر رہے ہیں فروم کلاس آف کسٹمرس اب یہ جو نئے کسٹمرز ہیں یا نیو کلاسز آف کسٹمرز ہیں یہ ڈرائیو کیے جا رہے ہیں کسٹمر کلاس سے اور یہ ڈرائیوڈ کلاس جو ہے یہ انہیریٹنس کا جو کانسیپٹ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے حوالے سے ہم اس کا حوالہ یہاں پہ آ جاتا ہے کیوں کہ یہ اس پرٹیکولر کلاس کا حصہ تب بنتی ہے کہ یہ انہیریٹنس کے تھرو ایکسس گین کرے to all of the common customer class attributes and methods special attributes جیسے میں نے پہلے کہا are unique to each class or subclass and can be defined. تو یہ بات ہوئی ہماری انہیریٹنس کے حوالے سے اب ایک اور جو کانسیپٹ ہے object oriented analysis and design کا میسج پاسنگ اس پہ غور کرتے میسج پاسنگ کا کیا مطلب سیورل آبجیکٹس میں collaborate to fulfil system action یعنی بہت ساری چیز مختلف ایکشنس یا آبجیکٹس یا انسٹنس جو ہیں of a class put together may cause the system to act مثال کے طور پہ activity record C D sale اب سی ڈی سیل کے اندر ہو سکتا ہے کہ تین چیزیں یعنی اسٹاکس کی موومنٹ سیل کا ہونا سیلز ٹرانزیکشن کا ہونا اور کسی سیلز اسسٹنٹ کے حوالے سے اس ٹرانزیکشن کو یا سیلز آفیسر کے حوالے سے اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کا ہونا اب جس وقت ہم ریکارڈ سی ڈی سیل کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انٹر ریلیٹ کرتی ہیں اور تینوں چیزیں جو ہے ان کو میسج جاتا ہے یا ایک دوسرے کو یہ میسج بھیجتی کہ ہاں اسٹاک میں یہ کمی واقع ہوئی یہ سیل ہوئی اور یہ سیل فلا سیلز آفیسر یا سیلز اسٹینٹ نے کی کیونکہ وہ تینوں اس ایکٹیویٹی میں تینوں چیزیں تین مختلف کلاسز تین مختلف ایریاز تین مختلف آبجیکٹس یہ انوالو ہو گئے ان کا ریلیشن شپ میسج پاسنگ یہ میسج پاسنگ کی بات نیکسٹ کانسپٹ ہے انکیپسولیشن کا انکیپسولیشن کا مطلب انفارمیشن ہائڈنگ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ کوئی انفارمیشن چھپا رہے ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈن انفارمیشن اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ کیا مطلب کیا ہے اس کا تاکہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ رہے کوئی ہم چیز چھپانا نہیں چاہ رہا پہ مثلا آپ کے جو ڈی وی ڈی ہے آپ کا جو سی ڈی پلیئر ہے یا کوئی اور اس قسم کا انسٹرومینٹ جو بھی ہے اس پہ ایک بٹن ہے پلے بٹن جب آپ پلے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ٹیپ چلنا شروع ہوتا ہے چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ گانے کا ٹیپ ہو چاہے وہ کچھ اور ہو اب وہ جو ایکٹیویٹی یا میسج پاس ہوا by pressing that button to activate the tape اور مکینکل ایکشن ایک جو جاری ہوا وہ تو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے سو ایک طریقے سے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امبیڈ بھی ہو سکتا یعنی نظروں سے اوجل تو اس چیز کو ہم انکیپسولیشن کہتے ہیں اسی چیز کو ایک اور ایگزامپل سے بینکنگ سافٹ ویئر میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ جی پروفٹ کیلکولیشن کی یا پروفٹ کمپیوٹیشن کی جب آپ کہتے ہیں کہ کمپیوٹ پروفٹ تو وہ آپشن جو ہے وہ کام اپنا شروع کرنا شروع کر دیتی ہے اور کمپیوٹیشن پروفٹ کی کرتی ہے ڈیفائنڈ پیرامیٹرس کے حساب سے لیکن وہ سارا کچھ جو کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے کس فارمولے کے حساب سے ہو رہی ہے وہ تمام چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ہمیں اینڈ ریزلٹ سامنے نظر آتا ہے کہ جی یہ پروفٹ کمپیوٹ ہوا اس پیریڈ کا ولا کسٹمر کے لیے تو وہ جو ایکٹیویٹی ساری پس پردہ ہو رہی ہے وہ انکیپسولیشن یا ہڈن انفارمیشن یا امبیڈ انفارمیشن ہے which is not obvious to the naked eye اسی کانسپٹ کو ہم پھر ایک ڈائگرام کے ذریعے آپ تو کو دکھا رہے ہیں کہ آپ میسج ریسیو کرتے ہیں from an other object requiring a certain service اب operation called only via valid operation signature یعنی یہ ریکویسٹ یا یہ کام جو ہے جو بھی وہ ریکویسٹ آئی ہے آپ کے پاس وہ ریکویسٹ صرف وہی شخص ریکویسٹ کر پروسیس کر سکتا ہے کہ جس کے سگنیچر اس پروسیس کو چلانے کے لیے ویلڈ ہوں تو یہاں پہ اب مختلف لیئرز آ جائیں گے آف آپ نے اپنی سیفٹی اس ڈیٹا کو جو ہے وہ آپ نے naked eye anybody's eye سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اس کو لیئرڈ کر دیا because operation called can only be activated by authorised signature and data will only then be assessed or accessed by the objects own operation یعنی وہ ایک سگنیچر کرے گا اپنا نام انٹر کرے گا پاسورڈ انٹر کرے گا یا جو کچھ بھی ہے اگر وہ اجازت ہوگی تو پھر اس کو ایکسس ملے گا وہ کیسے ملے گا یہ اب اندر کا جو کھیل ہے جو ترکیب ہے کہ جی وہ کیسے میسج جا رہا اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ بھی سامنے نہیں ہے لیکن جو آپ نے ڈیٹا مانگا ہے پرٹیکولر ڈیٹا چاہے وہ ایک ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہے چاہے کلاس آف ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہے ایک ڈیٹ کو ایک مہینے میں ایک سال میں جو اس حوالے سے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کی آپ نے ڈیٹیل مانگی ہے اسی روٹ سے انہی لیئرز میں سے گزرتا ہوا وہ اس ڈیٹے تک پہنچے گا اور وہ ڈیٹا جو کہ ہڈن ہے آپ سے وہاں سے وہ ریٹریو کرے گا اور اسی روٹ سے واپس لا کر کے آپ کو صرف وہ انفارمیشن یا ڈیٹا دکھائے گا تو یہ لیئرز ہیں کہ جی یعنی بہت سے مثال کے طور پہ پیاز کے بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے لیئرز ہیں جو کہ موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک آپریشن جو ہے وہ ہڈن جو کہ نظر نہیں آتا تو یہ بات ہوئی انکیپسولیشن کی اب اس کے بعد ایک اور ٹرم رہ گئی تھی جو ہم نے استعمال کی وہ پالی مارفزم کی مارفزم چلے اس کو مثال سے ہی شروع کرتے ہیں ایک کلاس ہے امپلائی اس میں تین ہم کہتے ہیں کہ جی سب کلاسز ہیں اس کی ایک پارٹ ٹائم امپلائی ہے اور کچھ ٹیمپرری امپلائیز اور ہر امپلائی کلاس کے حوالے سے اس کی تنخواہ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار each of the sub class will inherent the basic method of computation of pay. However, the actual method of computation is unique to each class. کیا مطلب بھائی تنخواہ تو ہر ایک کے لیے بننی ہے وہ کامن ہو گیا فیکٹر لیکن کس بیسس پہ بننی کیا فل ٹائم امپلائی کا بیسس بھی وہی ہے پارٹ ٹائم امپلائی کا بیسس بھی وہی ہے کانٹریکٹ امپلائی یا ٹیمپرری امپلائی کا بیسس بھی وہی ہے پیس ورکر کا بیسس بھی وہی ہے نہیں for each of those categories the basis will be unique to that particular sub class وہ صرف اس سب کلاس کے لیے یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کا پھر کیا بنتا ہے اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے بیسکلی یہ لفظ جو ہے یہ گریک زبان سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے having multiple forms definition formal definition polymorphism is the characteristic of being assign a a different meaning or to to some different context specifically to allow an entity such as a variable a method or an object to have more than one form ہے تو وہ سارے امپلائیز لیکن ان کی اب کلاسز ہیں کہ ایک پارٹ ٹائم امپلائی ہے ایک پیس ورکر ہے ایک فل ٹائم ہے ایک کانٹریکٹ اور ہر ایک کی لیے ہم نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ پے کیلکولیشن کرنی ہے لیکن ہر ایک کا بیسس جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے اب یہ چیز جو ہے اس کو ہم ڈائگرامٹکلی آپ کو دکھاتے ہیں ڈائگرام کے اندر جو پے کلرک ہے یا جو وہ کلرک یا وہ آفیسر جو پے بنانا جس کا رسپانسبلٹی ہے پے رول بنانا جس کی ریسپانسبلٹی اس نے ہر امپلائی کے حوالے سے پے کیلکولیٹ کرنی اب ہم نے تین کیٹیگریز یہاں پہ ڈیفائن کر دی کہ جی ایک سیلریڈ لوگ ہیں ایک ڈیلی ویج ارنرز ہیں اور تیسری کیٹیگری جو ہے یا کلاس جو ہے وہ ہے piece work employees sub class of the class of employees ان تینوں کے لیے تین مختلف طریقے یہ جی سیلریڈ جو ہے اس کی ایک فکسڈ منتھلی اماؤنٹ ہے آفٹر ڈیڈکشن جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے گریڈ کے اوپر جو ڈیلی ویج ارنر ہے وہ ویریبل اماؤنٹ ہو سکتا ہے ہر مہینے کا یا ہر فورٹ نائٹ کا because it depends not only on اس grade but also the work and the attendance of that worker اور تیسرا جو ہے کیٹیگری ہمارے پاس پیس ورکر کی اس کی جو ویجز کمپیوٹ ہونی ہے وہ اس کا بیسس جو ہے وہ ان پہلی دو بیسس سے قطعی مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کتنا جو بھی پیسز یا پروڈکشن یا پیکنگ یا جس کام پہ اس کو لگایا گیا جو کہ پیس کے حوالے number of pieces quality approved pieces accept pieces rejected کے پیسے نہیں ملتے اس کو ایکسپٹیڈ پیسز کے اس کو پیسے ملتے ہیں کہ ہاں یہ اس نے صحیح کام کر دیا ہے اس کے حوالے سے آئٹم کا ایک ریٹ فکس ہوتا ہے اس حوالے سے اس اس کی تنخواہ کیلکولیٹ ہوتی ہے کا گریڈ سے تعلق نہیں اس کا گھنٹوں سے تعلق نہیں اس کا اٹینڈنس سے تعلق نہیں ظاہر ہے کہ وہ حاضر ہوگا تو تبھی وہ مال بنائے گا ورنہ نہیں بنا سکتا تو یہ مختلف اب فارمز آ گئی آپ کے پاس اور ان ہر ایک فارم کا آپ کے پاس آگے ایک یونیک طریقہ کار آ گیا جو صرف اس سب کلاس کے ساتھ ہی تعلق ہے تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ پالی مورفزم کے حوالے سے جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے آف آبجیکٹ اینڈ ڈیزائن کا اس کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو جو ہے وہ کی اس اسٹیج پہ مزید آبجیکٹ انالیسس اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے گفتگو ہم بہت کر سکتے ہیں لیکن اتنا ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتے اس لیے کانسیپٹس کو ہم نے سمجھا کیونکہ as a business person or manager adviser these are things that we have to know in order to understand کہ جی ہمارے لیے جو سسٹم کریٹ ہوگا اس کی باؤنڈریز کیا ہیں اس اس کی میں کیا کیا ہیں کیسے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے ہم اس سسٹم کو بہتر انداز میں بہتر طریقے میں نہ بنوا سکیں گے نہ اس اس کے کو یوٹیلائز کر سکیں گے تو سسٹم ڈیزائننگ اور انالیس کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جس یہاں پہ آئی کہ جی ہم نے چار ٹولس کی گفتگو کی flow charts D F Ds E R Ds اور آبجیکٹ اینڈ ڈیزائن یہ کانسپٹ ہم نے آپ کو کسی حد تک سمجھائے مزید اگر کسی بھی کوئی بھی شخص اگر اس کے بارے میں the books either there the internet is there and further information should be upped ہماری discussion on analysis and design system development life cycle کے حوالے سے ختم ہوئی یہاں پہ اب ہم ایک نئے سبجیکٹ کی طرف چل رہے ہیں اور وہ سبجیکٹ ہے business process reengineering business process reengineering کیا یہ سبجیکٹ جو ہے اس اس کا تعلق صرف کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ سے یا میں یا نان کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ سے بھی ہے میرے حساب سے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ جو ایک ٹرم ہے آج استعمال ہو رہی ہے یہ کسی بھی انوائرمنٹ میں یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی جا سکتی ہے یا کام کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہر سسٹم کا مقصد ہر پروسیجر کا مقصد ہر آرگنائزیشن کا مقصد یہی ہے to produce the best quality at affordable cost affordable by the customers and to reach out to the maximum number of customers to deliver goods and services on time یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں بار بار اپنے پروسیجرز اور سسٹمز اور دا وے وی آر فنکشننگ اس کو دیکھنے پہ مجبور کرتے اور یہی چیز جو ہے یہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کہ جی آپ اپنے سسٹمز کو ری انجینئر کرو ری ڈیزائن کرو اس کے بارے میں بار بار سوچو کہ اس سے بہتر کارکردگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے formal definition business process reengineering کا بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ reengineering is the fundamental rethinking and redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost quality service and speed اور یہ ڈیفینیشن ہم نے ہیمر اینڈ چیمپی سے لیا ہے جو کہ اتارٹی ہیں آن دس پرٹیکولر سبجیکٹ تو وہی ڈیفینیشن بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کر چکا کہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ اپنے پرفارمنس کا انداز جو ہے اس میں بہتری لے کر کے آئے زیادہ سے زیادہ بہتری لے کر کے آئے اور اس حوالے سے اس کو بار بار اپنے جو پروسیجرز سسٹمز لے آؤٹس وغیرہ جو ہیں ان کو سوچنا پڑتا ہے ری تھنک کرنا پڑتا ہے ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور یہی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ہوتا ہے the focus of this technique is to smooth the procedure and approaches undertaken by various departments of an organisation to achieve their respective objective یعنی آپ صرف objectives have to be achieved, objectives of the department, of the class, or whatever. But how to achieve them in a best possible fashion or manner. اس چیز پہ یہ کانسپٹ جو ہے یہ فوکس کرتا ہے the term rethinking refers to the idea firstly studying and analysing all or any of the processes to any extent depending on the need and objective of the change جب آپ ری تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ری تھنکنگ کے حوالے سے آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا اس کو اینالائز بھی کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم نے کس حد تک جانا ہے اور وہ چیز جو گورن ہوگی وہ اس چیز سے ہوگی کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اس چینج کو لانے میں یا ڈھونڈنے میں the objective to be achieved according to the definition that we just gave you are qualitative enhancement in the efficiency and quality of delivery and production of goods and services. Qualitative improvement in the handling of production, procedural and customer related matters. تو پوری ایمبٹ آف بزنس کو جو ہے وہ اس نے کور کر لیا کوئی چیز رہ نہیں گئی وہ سیلز ہے مارکیٹنگ ہے وہ پروسیجرز ہے فائل کی موومنٹ ہے پروڈکشن کیسے ہوتی ہے پروڈکشن لے آؤٹس کیسے اس پروڈکشن کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے شپنگ کیسے ہوتی ہے پیکنگ کیسے ہوتی ہے ڈسپیچ کیسے ہوتا ہے کوالٹی پروڈکشن آف گڈس کیسے ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے اور وہ یہ ہے اور بڑا سمپل ڈیفینیشن ہے اب یہاں پہ بٹوین آرگنائزیشن کی بات آ گئی اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز کیونکہ ہم چاہے مینوفیکچرنگ میں ہیں یا سپلائی آف گڈس یا سر سروسز کے اندر ہمارا انحصار کسی تھرڈ پارٹی پہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے ہمارا کسٹمر ہے یا سپلائر ہے تو ہمارا سپلائر پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ہم اپنے سپلائر کے اوپر کہ وہ ہمیں وہ مال خام مال یا بنا ہوا مال ہمیں بر وقت پہنچا دے گا تاکہ ہم اس کی سیل جو ہے وہ کسٹمر کو کر سکیں ہم کسٹمر کو آپشنس دے سکیں چوائس دے سکیں کہ وہ ایک ہی قسم کے کتنے سارے آئٹمس میں سے سلیکشن کر سکتا ہے تو ہمارا ریلیشن شپ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز کے حوالے سے بھی آ گئی اور وہ بھی کریٹیکل ہو جاتی ہے اگر تھرڈ پارٹیز جن پہ ہمارا انحصار ہے اگر ان کو پرابلمس ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی پرابلمس ہوں گی لہذا اگر ہم نے اپنا کاروبار میں بہتری چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک اور اوپر کے درجے پہ لے جانا چاہتے ہیں تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو سپلائر ہے وہ جو ہمیں مال سپلائی کر رہا ہے یا اور انٹرمیڈیریز جو اس قسم کے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے ان کی حالت کو بھی ہم بہتر کریں کیوں کہ وہ بہتر ہوں گے وہ بہتر مٹیریل پروڈیوس کر سکیں گے جو ہم نے آگے ری پروسیس کر کے فنش گڈ کی شیپ میں لے کے کر کے آنا ہے تو وہ لوگ تو ہماری بھی کاسٹ بچیں گی ان کی بھی بہتری آئے گی ان ان وینڈرز کی بھی بہتری آئے گی ہماری بھی بہتری ہوگی اور کسٹمر جو ہے جو کہ ایونچوئل یوزر ہے چاہے وہ انڈسٹریل کسٹمر ہے چاہے وہ ایک انڈیویجل ہے کوئی بھی ہے اس کو جو چیز ملے گی مارکیٹ میں وہ بھی بہتر کوالٹی کی اور بہتر طریقے کی ملے گی تو یہ سارا ریلیشن شپ بن جاتا ہے کہ بٹوین آرگنائزیشن کی بات جہاں پہ ہم نے کی اس ڈیفینیشن کے اندر اور raw material purchase from suppliers یہ انٹیگرل پارٹ ہے پلاننگ پروڈکشن اور سیلس کے سیلس پروڈکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی پروڈکشن پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتی پلاننگ کے اندر را مٹیریل کی سپلائی کب کس طریقے سے کیسے کتنی اسٹوریج کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے کیا سپلائر وقت پہ سپلائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں انڈسٹریل آپ کے سیلس کے حوالے سے اب بات کر لیے تو پروڈکٹ پہلے ہم پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب سیلس کے حوالے سے بات کر لیں آپ کے پاس بہت سارے انڈسٹریل ہیں جو آپ سے ایک پرٹیکولر چیز بنواتے ہیں پیکنگ مٹیریل بناتے ہیں کوئی اور کسی قسم کا مٹیریل بنواتے ہیں ان سب کی اپنی ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس ہیں وہ جب تک تک آپ نہیں پہنچیں گی اور بر وقت نہیں پہنچیں گی تو آپ اپنی پلاننگ پروڈکشن کی کیسے کر سکو گے لہذا ان کسٹمرز کے ساتھ بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے آپ کو ان سے بھی انفارمیشن چاہیے اور بر وقت چاہیے اگر ان کو مال ٹائملی ڈلیوری چاہیے تو یہ connection between external organisation between organisation ایک بات ود ان آرگنائزیشن اور یہ external organisation so B P R business process reengineering is looking at all of this the concept of B P R revolves around three areas organization, existing and improved processes, and technology to be used to accomplish these processes. BPR obviously is an activity that can be undertaken on a regular basis, and objectives are, or goals are, to achieve or to give competitive advantage, to provide effectiveness and efficiency یہ تین میجر گولز ہیں بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے حوالے سے یہ کیا ہے آئیے ان پہ مزید گفتگو کرتے ہیں competitive advantage is the first competitive advantage ہر شخص دوسرے سے بہتر کرنا چاہتا ہے وہ بہتر پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے وہ بہتر پرائس پہ بیچنا چاہتا ہے وہ بر وقت لوگوں کو دوسرے پروڈکٹ کے بازار میں پہنچنے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ جی اس کا اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ بازار میں موجود ہونا چاہیے کمپٹیٹو ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہونا چاہیے مثال کے طور پہ ایک پیٹرولیم ڈسٹریبیوشن کمپنی اس کے پاس مختلف قسم ذرائع سے مختلف قسم کی کمپلینٹس آ رہی کہ جی آپ کا جو فیول جو آپ سپلائی کر رہے ہیں پوائنٹس آف سیل کے ذریعے وہ ڈائلوٹیڈ ہوتا ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچتا جو پوائنٹ آف سیل والا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس آپ کا جو کنٹینر ہے یا ٹینکر ہے وہ بر وقت نہیں پہنچتا اور ہمارا ہمارا مال ختم ہو گیا ہوتا ہے اور آپ کا ٹینکر کوئی نہیں آیا ہوتا جی جتنی کوانٹٹی ہم آرڈر کرتے ہیں اس سے کم ہمیں ملتی ہے اب اگر ہم ایک ایٹیچیوڈ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی مل تو جاتی ہے پہنچ تو جاتا ہے نا ٹرک آپ کو مل جاتا ہے مال بھائی جو ہے مال وہی مل رہا ہے نا اور میں مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اور میں آرام سے بیٹھ کے بیٹھا لیکن آج کے ورلڈ کے اندر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میرا کمپٹیٹر جو ہے وہ مجھے انہی تین چیزوں کے اوپر شاید مات دے رہا ہو اس کی سیلز گروتھ زیادہ ہو رہی ہو میری نہیں ہو رہی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کروں اب اس سارے پروسیس کو اسٹڈی اور اینالائز کرنے کے بعد کہ جس وقت اس ٹرک میں یا ٹینکر کے اندر فیکٹری کے اندر اس میں وہ پیٹرول یا ڈیزل یا لوبریکنٹ بھرا جاتا ہے وہاں سے شروع کر کے اس وقت تک کے پوائنٹ آف سیل پہ جو سیل ہو رہی ہے اس پوری چیز کو اسٹڈی کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران اس اسٹڈی کے دوران آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے اس ٹینکر کا یا ڈلیوری ویکل کا جو کپس جو جو فیول کیرنگ ٹینک ہے اس کا ڈیزائن تبدیل کرنا ہے اگر کس بیسس کے اوپر کہ جی اگر چوری ہوتی ہے تو اوپر کے حصے سے ہوتی ہے تو صاحب پھر ٹینکر ایسا بنا لیتے ٹینک ایسا بنا لیتے ہیں جس کا اوپر کا حصہ خالی ہے نیچے کے حصے سے صرف ایک خاص انداز میں جس کے ساتھ اگر ٹیمپر کیا جائے گا تو وہ پتا چل جائے گا کہ جی یہ ٹیمپرڈ ہے اس طریقے سے اس فیول کو جو ہے آپ باہر نکال سکتے ہیں لہذا اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ جی ہم اس میں سے کچھ چوری کر لیں تو وہ چوری کر ہی نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ٹیمپر اس کے سسٹم کے ساتھ ٹیمپر نہ کر یہ بھی کر سکتا ہے کہ جی تمام ٹرکس یا ڈلیوری وہیکلس جو ہیں اس میں ٹریکنگ ڈیوائسز لگا دے روٹ آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ نے اے پوائنٹ سے فلا جگہ تک اس روٹ سے جانا ہے اور اس روٹ پہ آپ یہ بھی طے کر لیتے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں by actually doing it yourself کہ جی ٹائم کتنا لگتا ہے on a normal day to cover distance without going off the route تو آپ نے جب ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی آپ نے روٹ ڈیفائن کر دیا تو یہ بھی امکان خارج از بحث ہو گیا کہ جی وہ کہیں سڑک مین سڑک سے اتر کے تین دن کسی درخت کے نیچے سو جاتا یا اپنے گاؤں سے ہوتا ہوا چلا جاتا اور پھر آپ اس نتیجے پہ بھی آ سکتے ہیں کہ جی جو اسٹوریج ڈپوز نے بنائے ان کی کوئی ضرورت نہیں ڈائریکٹ ٹینکر جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل پہ ڈلیوری کرے گا راستے میں انٹرمیڈیٹ اسٹوریج کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں to give the advantage to eliminate those complaints, provide that additional advantage to your particular customer, your particular client, your particular product, to make a better quality of it available in the market in a timely fashion to your customers. Effectiveness. How effective is the manner in which the product or service is offered to the customer? Effectiveness صرف یہ نہیں کہ جی وہ چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی شیلف کے اوپر وہ بھی ضروری ہے لیکن اس افیکٹونیس میں کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کنزیومر گڈ سے ریلیٹڈ ہے لہذا packaging advertising creating customer loyalty timely availability in the market understanding customer needs and requirements related to the particular product or service being offered یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں زیر بحث in order to create the effectiveness of the manner which we are going to offer the product or service to customer تو یہ افیکٹونیس جو ہے اور پھر ظاہر ہے کہ quality we can not forget quality at any stage even while we talk of the effectiveness تو یہ تمام چیزوں پہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ نظر رکھنا ہے آپ کو اپنے پروسیسز کو ریویو کرنا ہے چینج کرنا ہے ان میں بہتری لانی ہے تاکہ بہتر سے بہتر آپ کو اس کمپٹیٹو مارکیٹ کے اندر آپ کی بزنس کو آپ کے کام کو وہ جو ہے وہ ایج ملے efficiency efficiency relates to not only how efficiently a quality product is manufactured, packed, stored and delivered to customer or the point of sale, but also how quickly are customer complaints responded to, in what manner are they removed, what is the cost of not doing so as compared to the cost of doing so, and how can it be made more efficient. Efficiency is not just about efficient methods of production or efficiency at the floor level, but the decision making at management level has also got to be extremely efficient. The customer may not be able to see all of these processes, but he can see through the manner in which his complaints are being dealt, in which the product is being made available as a result of efficient and effective decision making management and all of these concept are part of the business process reviews or reengineer کیا کیا اسٹیپس ہے مختلف اسٹیپس ہیں مثال کے طور پہ gain commitment to change through the formulation of a projection develop a shared vision and mission of a business establish process ownership. Break down the critical processes into sub-processes, activities and tasks, and form teams to carry out these with responsibility and with a sense of ownership. Redesign, monitor and adjust the process alignment in response to difficulties in the change process. تو یہ چند ایک اسٹیپس ہیں جو کہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے اندر ہوتی ہیں ہم نے ان اسٹیپس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یا لے آؤٹ کرتے ہوئے سکسیس فیکٹرز کے حوالے سے بات کی ہے یہ کرٹیکل سکسیس فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ سے گفتگو کریں گے آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا